حضرت راہیل اور حضرت لیا زوجائے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کنویں پر حضرت یعقوب علیہ السلام مرض فلسطین سے قدم بڑھائے ہوئے مشرق کی زمین میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں ایک کنویں کے نزدیک بکریوں کے تین گلے گلے بیٹھے ہوئے ہیں سب گلوں کو اسی کنویں کا پانی پلایا جاتا تھا لیکن اس وقت اس کنویں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جب سب گلہ بان جمع ہو کر پتھر کھسکاتے تھے تب گلوں کو پانی پلایا جاتا تھا اور پھر اسی طرح اس کنویں کو ڈھک دیا جاتا تھا اس وقت جو لوگ کنویں پر موجود تھے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے جواب دیا ہم ہیران کے باشندے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا آپ لوگ لابان بن ناہور کو جانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم خوب پہچانتے ہیں راہیل سے ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ زندہ اور خیر و آفیت سے تو ہیں ایران والوں نے کہا ہاں یہ دیکھو اس کی بیٹی راہیل بھیڑ بکری کو لیے ہوئے آ رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرف سے راہیل آ رہی تھی دیکھا پھر چرواہوں سے کہا ان کو پانی پلا کر چرانے پر لے جاؤ ابھی تو دن بہت باقی ہے اور یہ مویشی کے اکٹھے کرنے کا وقت نہیں چرواہوں نے جواب دیا جب تک سارے ریوڑ جمع نہ ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے جب سب مل کر پتھر کو کنویں کے منہ سے ہٹائیں تب پانی پلا سکیں گے ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیران کے ان چرواہوں سے باتیں کر رہے تھے کہ راہیل اپنے گلے کو لیے کنویں پر آ پہنچی وہیں ان کو چراتی اور ان کی نگہبانی کیا کرتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اور اس کے گلے کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور اپنے ماموں کے گلے کو پانی پلایا پھر راہیل کی پیشانی کو بوسا دیا اور بہت روئے اور راہیل سے کہا کہ میں لابان کی برادری میں ہوں اور حضرت رفقہ کا بیٹا ہوں لابان سے ملاقات راہیل یہ سن کر فوراً دوڑی اور اپنے باپ کو اطلاع دی لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کی خبر جو سنی تو فوراً دوڑے ہوئے آئے اور کنویں پر پہنچ کر ان کو گھرے سے لگا لیا اور پیار کیا پھر اپنے گھر لے آئے اور ان سے یہاں آنے کا سب قصد پوچھا تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا لابان نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بیٹا تم تو میرے گوشت پوست اور میری جان ہو تم یہاں رہو اور کام کرو لیکن چونکہ میری خدمت گزاری تم مفت کرنا چاہو گے اور یہ مجھے گوارا نہیں لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں تم کو کیا بدلا دوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے ماموں اپنی چھوٹی بیٹی راہیل کا میرے ساتھ عقد کر دیجیے اور کچھ نہیں چاہتا رشتے کے لیے پیغام لابان کی دو لڑکیاں تھیں بڑی بہن کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا لیا خوبصورت نہ تھی مگر راہیل نہایت خوش و کر خوش و منزل لڑکی تھی لاوان نے کہا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے جو میں راہیل کو تمہاری زوجیت میں دے دوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پاس مال و دولت تو کچھ بھی نہیں ہے مگر راہیل کے لیے میں آپ کی ایک مزدور کی حیثیت سے خدمت کروں گا اور جب تک میری اجرت سے اس کا مہر پورا نہ ہو جائے برابر خدمت گزاری کرتا رہوں گا حق مہر کے لیے مزدوری کرنا تابان نے جواب دیا اچھا اس کا مہر یہ ہے کہ تم سات برس تک میری خدمت میں رہو اور ایک عجیب مزدور کی حیثیت سے میرا کام کرو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ شرط مجھے نجوشی منظور ہے لیکن آپ راہیل کو میرے عقد میں دے دیجیے گا لوبان نے کہا اچھا تو اب ہم میں تم میں یہ طے ہو گیا اور راہیل کو تمہارے عقد میں دینا اس سے بہت اچھا ہے کہ میں کسی غیر کو دوں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سات برس تک لوبان کے ہاں جانور اور بکریاں چراتے رہے اور چونکہ راہیل کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہت تھی اس سبق سے مشقت کی یہ سات سال ان کی نظر میں چند چند روز سے زیادہ نامعلوم ہوئے بلکہ بہت جلد گزر گئے راہیل کی جگہ لیا کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوبان سے کہا کہ اب آپ میری بیوی کو میرے حوالے کیجیے کیونکہ میرے ایام مقدمت پورے ہو گئے چنانچہ لوبان نے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور ولیمے کا کھانا تیار کرایا جب رات زیادہ ہو گئی تو اس زمانے کی رسم کے موافق لیا کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا اور راہیل کے نام سے لیا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور اس کے جہیز میں ایک لونڈی دی جس کا نام زلفی تھا اندھیری رات میں حضرت یعقوب علیہ السلام لیا کو نہ پہچان سکے بلکہ اسے راہیل سمجھ کر بہت خوش ہوئے لیکن صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خلاف شرط راہیل کی جگہ لیا کو اپنی آغوش میں پایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت متفکر ہوئے اور لوبان کے پاس اسی وقت آئے اور کہا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے بڑا دھوکہ کیا اور میری سات برس کی محنت کو برباد کر دیا اور میری بیوی کے نام سے دوسری عورت میرے حوالے کر دی کیا راہیل کے لیے میں نے سات برس تک آپ کی خدمت نہیں کی لوبان نے کہا میرے پیارے بھانجے کیا تم اپنے ماموں کی رسوائی اور اور ذلت چاہتے ہو میں تمہارا مامو شفیق باپ کی جگہ ہوں تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کا عقد نہیں کیا جا سکتا اب تم سات برس اور خدمت کرو تو میں راہیل کو بھی تمہارے ہی ساتھ دیا کر دوں گا اس زمانے میں دو بہنوں سے نکاح شریعت میں جائز تھا سات سال پھر مزدوری کی آخر اس محبت سے مجبور ہو کر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل سے ان کے حسن و جمال سے بے مثال کی وجہ سے تھی انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا اور پھر سات برس کے برابر لابان کے مویشی چڑھاتے رہے تب لابان نے لاہیل کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور اس کے جہیز میں بھی ایک لانڈی دی جس کا نام بلحی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو چودہ برس کی متواتر محنت و خدمت گزاری کے بعد اپنی منہ مانگی مرواد پا کر جو کچھ مسرت اور خوشی حاصل ہوئی وہ بیان سے باہر ہے حضرت راہیل سے محبت اور لونڈی حبا آپ راہیل کو لیا سے بہت زیادہ چاہتے اور محبت کرتے تھے لیکن لیا کے پتن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار اولادیں ہوئیں اور راہیل بانچ رہی ان سے کوئی اولاد عرصے تک نہیں ہوئی لیا بہت خوش تھی کہ اولاد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیا کے خاطر بھی بہت عزیز ہو گئی تھی جب راہیل نے دیکھا کہ ان کے پتن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تو ان کو اپنی بہن سے جلن پیدا ہو گئی انہوں نے اپنی لونڈی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے آپ کی کوئی اولاد ہو تاکہ میرا گھر بھی آباد ہو چنانچہ اس کے بطن سے دان اور نفاق دو لڑکے پیدا ہوئے اس عرصے میں لیا سے پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی جب لیا نے دیکھا کہ اب مجھ سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اپنی لونڈی زلفی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا یعنی حبا کر دی اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے جن کا نام جاد اور اشیر رکھا گیا حضرت راہیل علیہ السلام سے بنا امیدی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے یہ اپنی ماں سے بہت خوش اور حسین و خوبصورت تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام اور سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ہو گئی اب آپ اپنے سب لڑکوں اور دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں کو لے کر اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر اور اپنے وطن اصلی فلسطین کی جانب واپس آ گئے لیکن ایس سے اس کو بے حد جان کا خوف تھا تاہم ان سے فائدے کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ایس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور ان کی لڑکی نسبت سے شادی کر لی تھی پھر ان کو ملک شام میں اپنے آبائی گھر میں لے آئے تھے ان سے بکثرت اولاد ہوئی یہاں تک کہ ایس کی اولاد شام میں تمام کنانیوں پر غالب آ گئی اور اطراف اسکندر یہ روم تک دریا کے کنارے کنارے پھیل گئی تھی اس سبب سے آدم ان کا نام رکھ دیا گیا تھا مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم کر کے ایس کا دل اپنی طرف مائل کر دیا پھر ایس ان پر اس قدر مہربان ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے انہوں نے کئی شہر خالی کر کے چھوڑ دیا اور نقل مکانی کر کے ساحل شام میں چلے گئے اور پھر دریا عبور کر کے پہنچ گئے اس راوی کا بیان ہے کہ پھر ایس ہی کی اولاد میں سے بادشاہ ہوئے اور وہ یونانی بادشاہ کہلائے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت عشق کے درجے تک پہنچ گئی تھی اور کسی وقت نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے مگر یہ محبت لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اور سب بھائیوں کا ناگوار تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مہربان باپ نے جو خواب کی تعبیر دی تھی اور تاکید کی تھی کہ اپنی ستیلی ماں اور دوسرے بھائیوں سے ہرگز ذکر نہ کرنا ورنہ بڑی مصیبت اور ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے لیکن لیا یہ سب باتیں چھپ کر سن رہی تھی اس نے اپنے بیٹوں پر یہ ظاہر کر دیا آخر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد مصائب اٹھائے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے قرآن شریف میں اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور نہایت خوبی سے احسن القصص کے نام سے بیان فرمایا ہے البتہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے رہائی پا کر وزارت مصر پائی اور اپنے بھائیوں کو اور باپ کو طلب کیا تو ان کے ساتھ لجیا بھی آئی تھی اور ان سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مصائب میں مبتلا ہوئے حضرت راہیل کا وصال اس واقعے کو مورخین نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مقام فدان ارم چلے گئے تھے تو حضرت راہیل حاملہ تھی آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیت العل ہوتے ہوئے اپنے وطن گئے تھے اور قرآن کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے کہ راہیل کے درد ذہر شروع ہوا اور اس زور سے یہ درد اٹھا کے معمول سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی راہیل اس کی شدت سے بے چین بے حد بے چین اور پریشان تھی لیکن دائی نے تسلی دی اور ان سے کہا کہ تم ڈرو نہیں اس دفعہ بھی لڑکا پیدا ہوگا اس سبب سے تکلیف زیادہ ہے چنانچہ بڑی دشواریوں سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین رکھا لیکن راہیل کی خزا آ چکی تھی اور وہ ہنوز میں مبتلا درد ہو گئی اور بچے کو پیدا ہوئے ابھی چالیس روز بھی نہیں گزرے تھے کہ راہیل نے مفاد پائی اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی اپنی جدائی کا ناقابل برداشت داغ دے گیا حضرت راہیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس قدر محبت تھی وہ معلوم ہی ہے آپ کو ان کے مرنے کے بعد بہت رنج و قلق ہوا اور اس محبت کی یادگار میں ان کی قبر پر ایک ستون قائم کیا تو رات میں لکھا ہے کہ وہ اب تک موجود ہے یہ مقام جہاں حضرت راہیل نے انتقال کیا اور دفن ہوئی افراد سے تھوڑے ہی فاصلے ہے اور اس کو اب بیت الحم کہتے ہیں راہیل کے دفن سے فراغت پا کر پھر یہ قافلہ سرزمین قرآن کی طرف روانہ ہوا اور منزل بن منزل چلی چل کر آخری مقام پر جبران پر پہنچ گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا قیام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بخیر وافیت واپس آنے کی بہت خوشی ہوئی لیکن ابھی اس قافلے کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی ایک سو اسی برس کی عمر کو پہنچ کر دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کیا اور اپنی وسیعت کے موافق اپنی آبائی قبرستان میں دفن ہوئے باپ کی اس دوامی مفارقت کے بعد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عرصے تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے مسائل میں مبتلا رہے اور ایک مدت کے بعد بیٹی کی ملاقات سے دل شاد ہوئے جس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طلب پر مصر گئے تھے تو لیا ساتھ تھی وہاں سے واپسی پر لیا نے بھی انتقال کیا تب آپ نے ان کو بھی وہیں دفن کیا جہاں اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارا اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت رفقہ دفن تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وسیع کی تھی کہ مجھے بھی یہی دفن کرنا یہ زمین افرون متی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے خرید خرید کی تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین آمین